سیونٹی ایٹ آیات ہو چکی تھی یعنی اٹھہتر آیات اس سے آگے جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے سیونٹی ایٹ سے آگے یہ چل رہا تھا اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو ہے ہے وہ اس میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دی توحید کی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور جب اس کو معجزات دکھائے تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو نوز بلّہ کوئی جادوگر ہے یہ تو کوئی جادوگر ہے تو یہ سارا کا سارا یہ اسی بھی پیچھے ابھی جتنی بات ہوئی تھی یہ خلاصہ یہ چل رہا تھا ٹھیک ہے وہ کہتا تھا کہ یہ یہ تو کھلا جادو ہے کھلا جادو کہا کرتا تھا تو یہ اسی لیے جب اس کو وہ ہوا اب جواب تو کوئی نہیں تھا اس کے پاس جب جواب نہیں تھا اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ہم اس کا ان کا مقابلہ کروا دیتے ہیں جادوگروں کے ساتھ جادوگروں کو بلاتے ہیں اور جادوگر آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو یہ آگے یہ بتایا جائے گا کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان کو بلا لو تو وہ جو ہیں جتنے بھی اپنے اس فن کے ماہر ہیں ویسا ہی ہوا فن کے جو ماہر تھے وہ لوگ آئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی تم پہلے سب سے پہلے تم پہل کرو کہ وہ جتنا جادو کر سکتے تھے جتنے زیادہ تو انہوں نے کیا رسیاں تھیں رسیاں ایسے نظر آتی جیسے کہ سانپ رسیاں ایسے بن جاتی تھیں کہ جیسے کہ سانپ ہیں اصل میں رسیاں ہی تھیں لیکن نظر ایسے آتی تھی جیسے کہ سانپ ہوں تو جب انہوں نے کیا اور یہ آخری حد تھی ان کی اس کے اندر ایک آدمی جتنا جادو کر سکتا ہے اس کی آخری حد کیونکہ اپنے زمانے کے ماہر ترین جادوگر تھے پھر حضرت مس علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گئی اور اس نے سارے کے سارے سانپوں کو کھا لیا جب سارے کے سارے سانپوں کو یعنی جو رسیاں تھیں ان کو کھا لیا تو جادوگر جو تھے وہ سمجھ جادوگر یہ گئے جادو کے اندر اس سے آگے جادو نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس سے اگر آگے کوئی چیز ہے تو وہ معجزہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص طاقت ہے جو مل سکتی ہے ورنہ ایک انسان اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا تو جب اس سے نہیں جا سکتا تو وہ سارے کے سارے کیا لے آئے ایمان لے آئے اور ایمان جب لائے تو فرون کو جب پتا چلا تو فرون نے یہی کہا کہ بھئی تم جو ہے یہ کیوں لائے میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے تو یہ ایک پورا کا پورا وہ اب اس میں چل سنتے جائیے گا مفسرین نے لکھا ہے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ان جادوگروں کو ہدایت دے دی جادوگروں کو ہدایت دے دی اور فرعون جو تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اس کو ہدایت نہ ملی تو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جس وقت آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا جس وقت آپس میں مقابلہ ہوتا تھا تو وہ لوگ ایک جیسا لباس پہن کر آیا کرتے تھے اور ایک ہی طرح بن کے آیا کرتے تھے جو جو مقابل ہوا کرتے تھے تو جو جادوگر آئے تو انہوں نے بھی حضرت موسا علیہ السلام جیسا حلیہ بنا لیا حضرت موسا علیہ السلام جیسا حلیہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ میرے جو ہے میرے نبی کا حلیہ انہوں نے بنایا تو جب انہوں نے ظاہر ایسا بنایا تو میں ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب کر دوں تو اس طریقے سے ان کو ایمان کی دولت بھی مل گئی یہ مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے علماء نے لکھی ہے یہ بات اس لیے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ظاہر بنانے کی کیا ضرورت ہے ظاہر بنانے کی کیا ضرورت ہے صرف بس باطن بنا ہوا اور ٹھیک ہے ظاہر کے کیا ہوا ہے ظاہر کا اثر ہوا کرتا ہے باطن کی طرف ظاہر کا اثر ہوا کرتا ہے تو ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانے کی کوشش کریں گے ظاہری طور پر بھی ٹھیک ہے سنت کے مطابق مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنائیں عورتیں صحابیات جیسا تو اللہ تعالیٰ کو خود بخود ایک وہ ہے تو کیوں نہیں جو ایک بندہ ظاہر بنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس لیے یہ ایک وہ پورا کا پورا یہ تو قصہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر آگے بتایا جائے گا ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بنی اسرائیل آپ یاد رکھیے گا کہ جو حضرت مسی علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ تھی بنی اسرائیل حضرت علیہ السلام کی اور فرعون کی جو قوم تھی نا وہ تھی کبتی کبتی قاف با اور قا اور یا کبت ٹھیک ہے نا کبتی قوم یہ وہ تھی تو بنی اسرائیل میں سے چند نوجوانوں نے صرف اور جو کبتی لوگ تھے یہ حاکم لوگ تھے کبتی جو تھے یہ فرعون وغیرہ یہ سارے کے سارے حاکم تھے اور سردار تھے یہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے اوپر تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوان ایمان لائے بنی اسرائیل میں سے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ہیں جب لے کر نکلے ہیں تو پیچھے پیچھے فرعون بھی آیا پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا یہ چلتے گئے چلتے گئے اور راستہ بھول گئے راستہ بھول گئے اور نکلتے ہوئے وادی سینا اگر میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ نے نقشہ وہ کیا ہوا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تو آپ دیکھیں گے مصر کے اندر ایک وادی سینا کا بھی وہ آتا ہے تو یہ راستہ بھول گئے اور یہ خلیجے خلیجے سوئس کی طرف چلے گئے آپ نقشے میں دیکھیے گا کہ یہ جو سعودیا کے ساتھ جو وہ ہے سعودیا اور مصر کے درمیان جو سمندر کا حصہ ٹکڑا آ رہا خلیج جو ہے یہ دو حصوں میں بدل جاتی ہے دو حصوں میں اوپر جیسے کہ خرگوش کے کان جو ہے نا اوپر سے ہوتے ہیں خرگوش کے کان ہوتے ہیں تو ایسے ہی ایک سائڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے خلیج اقبا اور دوسری سائڈ ہے خلیج سوئس خلیج سوئس اب جیسا نہر سوئس بن گئی نہر سوئس تو ابھی تقریباً ڈیڑھ دو سو سال پہلے کی ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت وہ بنی ٹھیک ہے اور سال وغیرہ اس طرح جو ہے تو نہر سویس تو یہ اس کی بات ہے اور یہ جو تھی پہلے خلیج سویس وغیرہ جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ گئے اب جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی اپنی لاٹھی ڈالو جب لاٹھی ڈالی تو راستے بن گئے اور اس راستوں میں یہ جانا شروع کر دیا اور یہ ایسے بن گئے اور اللہ پر توکل کریں گے جب وہ یہ کام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی ایک یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کریں گے اللہ ہی سب کچھ کریں گے بس ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جتنی تمہارے میں جتنی استطاعت ہے تم ان کا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جتنی تمہارے استطاعت ہے تو باطل جس طریقے سے محنت کر رہا ہے وہ دیکھیں کہ وہ باطل کس طرح محنت کر رہا ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کیجیے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیجیے یہ کیا کہنے لگے ٹھیک ہے ابھی جو آگے میں جس بات کو میں نے وہ کیا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٹھیک ہے اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے وَيُحِقُّ اللہ الحق کا اور اللہ سچ کر دکھاتا ہے حق کو بھی کلیماتی اپنے حکم کے ساتھ ولو کرے ہل مجرمون چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں مجرم لوگ چاہے کتنا برا سمجھیں لیکن اللہ حق کو لایا کرتے ہیں اور حق غالب ہوا کرتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ مقابلے کے لیے تیار ہونا شرط ہے ایسے نہیں ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھ کے ٹھیک ہے جو کچھ ہوگا آج کل ایک بڑی جو کمی پائی جاتی ہے میں نے دیکھا یہ ہے کہ کوئی ایسی وہ تو باطل کا مقابلہ کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت مہدی جس وقت آئیں گے نا مہدی جس وقت آئیں گے تو اس وقت جو ہے نا ہم ماریں گے کافروں کو تو کافر جو کچھ کر رہے ہیں نا سب کچھ جب حضرت مہدی آئیں گے بھائی اس سے پہلے کچھ تیاری بھی کرنی ہے ہمت بھی کرنی ہے جس طریقے سے باطل محنت کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ باطل محنت کیا کر رہا ہے کس کس میدان میں محنت سمجھیے اور اسی لیے میں جو آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ وہ حدیث کو کو صرف نحاف بڑے مضبوط طریقے سے پڑھیے بڑے مضبوط طریقے سے پڑھیے کیونکہ باطل فرقے جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت جو جن کو کہا جاتا ہے مستشرقین مستشرقین وہ لوگ جو ہوتے تو یہودی ہیں یا عیسائی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں تاکہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر سکیں قرآن پاک اور احادیث کے اندر اعتراضات کر سکیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں باہر کی یونیورسٹیز کے اندر انگلینڈ کی امریکہ کی اور کتنی جگہوں کے جو اسلامیات کے پروفیسرز ہیں ٹھیک ہے پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں جن کے پاس ہمارے مسلمان جا کے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجیے آپ سرچ کیجیے گا نیٹ کے اوپر جا کے مل جاتے ہیں آپ اسلامک ان کی جو وہ ہے اس میں جا کے دیکھیں آپ کو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے وہ ملیں گے پروفیسر وغیرہ جو یہودی اور عیسائی ہوں گے کیا مطلب کیا ان کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا بڑا بہترین آتا ہے وہ عربی بڑی بہترین بولتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ان کے اندر حدیث کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تحقیق بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی تحقیق کا مدار صرف اور صرف وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر سکیں لوگوں کے دلوں میں شکو کو شبہات ڈال سکیں اس وجہ سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس لیے آپ لوگوں سے جو میں کہتا ہوں ہمارا مسلمان یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر بڑی وہ کرتا ہے کوٹائی کرتا ہے کہ وہ اس پہ محنت نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ جی چلو جی ٹھیک ہے بس ہو جائے گا کوئی بات نہیں وہ کر رہے ہیں وہ کرنے دو نہیں اس لیے آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام لے لیں اللہ کسی سے دین کا کام لے لیں یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کم از کم اپنے آپ کو پیش تو کرنا ہے نا اپنے آپ کو پیش تو کرنا ہے باقی اللہ کی مرضی ہے اللہ ہم سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیکن کم از کم تیاری تو ہم کریں نا تیاری تو ہم کریں ٹھیک ہے جی اس لیے یہ ایک وہ تھی اب آگے چلیے اللہ ضروری اللہ خو فر اونا موسا ٹھیک ہے پھر ہوا یہ کہ موسا پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان کچھ اللہ ضروری یا تم ضروری یا تم من کو ہی مگر کچھ نوجوان ان کی قوم میں سے اللہ خوف اللہ ہاں، من فرعون اونا و ملا فرعون فرون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے فما آمنا ایمان نہیں لائے لموسا موسا پر اللہ مگر ضروری تم من کو ہی مگر چند نوجوان ان کی حضر موسا کی قوم سے اللہ خوف من فرعون و ملا فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے یعنی ایمان لائے یس یس دینا دینا ہوں ہوں کس بات پر کیا تھا کہ فرون جو ہے کہیں فرون انہیں نہ این یس دینا ہوں کہ کہیں فرون انہیں ستائے نہ وہ نہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ تھا ٹھیک ہے اوکے اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا راؤن بے شک شکون وہ زمین میں بڑا زور آور تھا ٹھیک ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو بڑی طاقت یعنی دی ہوئی ہوئی تھی تھی سدائی ملی بادشاہت ملی ہوئی تھی اس کو وَإِنَّهُ لَمِنَ ہُو لمن المصرفین اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں یعنی حد پر قائم نہیں رہا کرتے مصرفین حد سے گزر جاتے ہیں ان میں سے تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں میں سے تھا لیکن پھر کیا ہوا کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں چاہیے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہوگا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے یا قومی ان کن تم آمن تم بھی والی بات جو میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کوکول اموسا موسا علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم ان کن تم آمن تم بلّہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فالے یہ توکلو تو اللہ پر توکل کرو ان کن تم مسلم ٹھیک ہے اگر تم فرما بردار ہو اگر تم فرما بردار ہو تو اللہ پر توکل کرو ہمارا کام ہے نکلنا ہمیں جو حکم ہے السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی آواز آ گئی جی تو کیا ہوا وکالم فکولو انہوں نے اس پر انہوں نے کہا قوم نے کہا اللہ کہ اللہ پر ہی ہم اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اب آگے وہ کیا بھروسہ بھی کیا لیکن کیا صرف اپنی طاقت کے اوپر نہیں پھر بھی دعا دعا کو بھی دعا کو بھی ساتھ رکھا تو آگے کیا کہہ رہے ہیں لا اے ہمارے پروردگار ربنا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا فت کہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے ہمیں یعنی ہمیں ان سے بچا لیجیے آگے وہ برحمتی کا من القوم مل اور نجنا یعنی ہمیں نجات دیجیے نجات دیجیے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے کافر قوم سے ہمیں نجات دے دیجیے ٹھیک ہے إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا چلیں جی آج اتنا ہی پھر کر لیتے ہیں کیونکہ طبیعت اب ساتھ نہیں دے رہی ذرا ٹھیک ہے آج اتنا ہی کر لیتے ہیں ابھی ساتھ نہیں دے رہی شاید آج سب کا سبق شاید نہ ہو سکے کیونکہ بخار پسینہ بہت سخت ابھی آ رہا ہے تو ایک دم طبیعت خراب ہوئی ہے بس دعا بھی فرمائیں انشاءاللہ تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا آپ لوگ دیکھ لیجیے گا آٹھ بیس کے اوپر سر کا اگر کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں کیا ہوتا آٹھ بیس کے اوپر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا اگر نہ ہو سکا تو پھر یہی ہے کہ وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس ان شاء اللہ جو ہے ان شاء اللہ دعا کریں ان شاء اللہ پھر کل باقی کو پورا کر لیں گے میرا یہی تھا میں نے کہا نہ جو ہے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ اللہ